حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے ہو تو گھروں میں آگ جلتی نہ چھوڑا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو انہتر